تعریفی ان ضعیف فائدہ حاصل ہوتا ہے اس تعریف سے اس بات کا کہ ان ضعیفہ کے ضعیف یرتقا الى درجه الحسن بغیره بامرین کہ ضعیف بلند ہو جاتی ہے درجہ حسن بغیره تک دو امور کے ساتھ اور وہ دونوں نمبر ایک ایوروا من طریق آخر فاکثر کہ اس کو روایت کیا جائے کسی دوسرے طریقے کے ساتھ بھی یا اس سے بھی زیادہ یعنی دو روایتیں یا تین چار پانچ اکثر اعلیٰ اس شخص کے ساتھ طریق الآخر او اقوا من اس شخص کے ساتھ جو دوسرا طرق ہے وہ اس جیسا ہو یا اس سے بھی اقوا ہو جو دوسری راویوں کی جو دوسری سند ہے جو چین آف نریٹر ہے وہ کم از کم اس جیسے ہوں یا اس سے بھی افواہ ہوں تو اس صورت میں اگر دو روایتیں مل جائیں گی اور دونوں ضعیف ہوں گی متن دونوں کا ایک جیسا ہوگا سندیں دو مختلف ہوں گی لیکن دونوں سندیں ضعیف کہلا رہی ہوں گی تو سرخ آخر کی وجہ سے دو ڈفرنٹ چینج آف نریٹر کی وجہ سے ہم کہہ دیں گے کہ یہ حسن ہے لیکن حسن لے رہی ہے دوسری شرط ان یقون سبب ضعف الحدیثی کہ ضعف حدیث کا جو سبب بن رہی ہے یعنی ہم اس کو جو ضعیف کہہ رہے ہیں وہ کیوں اما سو حفظ راوی ہی یا تو اس کے راوی کے حفظ کی کمی و اما انقطاع فی سندی ہی اور یا پھر وہ حدیث کے جو راوی ہیں وہ سند کے ساتھ متصل نہیں ہے منقطع ہیں او جہالتن فی رجالی ہی یا اس میں سے کوئی ایک راوی ایسا ہے جو کہ مجہول ہے جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا تاریخ میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا کہ کیا واقعی یہ مسلم تھا کیا واقعی یہ اس کا حافظہ اچھا تھا یا نہیں تھا کوئی پتہ نہیں کسی نے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا ہوا گم نام سے معلوم ہوتا ہے تو اگر یہ وجوہات پائی جائیں دو دو دو میں سے کوئی ایک کہ صنعت منقطع یا راوی کے حافظے کے بارے میں کمی بیشی کا امکان یا بندہ ہی مجہول ہے ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی دوسری صنعت بھی پائی جاتی ہے بشرط یہ کہ دوسری پہلی سے زیادہ کمزور نہ ہو برابر کی ہو یا اقوا ہو تو اس صورت میں وہ ضعیف ضعیف نہیں رہے گی بلکہ وہ ضعیف حسن ہی بن جائے گی کیونکہ اس کا ذوق دوسری سند نے ختم کر دیا سبب بزالی کا اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے سبب بزالی کا سند الاول وہ یہ کہ جو حسن ہے لم یاتی وہ نہیں آ رہی من ذات سند اول پہلی سند اول کی ذات سے بلکہ یہ تو آ رہی ہے من انضمام غیر ہی رہو اس کے غیر کے اس کے ساتھ انضمام کے ساتھ یعنی دوسری سند کے اس کے ساتھ متصل ہونے کے دوسری سند بھی اس کے اس کے حق میں پائی جا رہی ہے انضمام ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ حسن بن رہی ہے تو اس لیے اس کو حسن غیر ہی کہہ دیتے ہیں کہ اپنی ذات کے اعتبار سے اس کے اندر یہ طاقت نہیں تھی کہ یہ حسن بنتی بلکہ دوسری صنعت کے پائے جانے کی وجہ سے اس کے اندر بھی یہ طاقت ہو گئی اس کو بھی ہم نے حسن کہہ دیا تو اس لیے ہم اس کو حسن غیر ہی کہتے ہیں ویم کی تصویر و ارتقاء الحدیث ضعیف علاوہ تبصیل حسن غیر ہی بھی معذرت ریاضی تعلیم اور ممکن ہے کہ حدیث ضعیف کے ارتقاء کی تصویر کو کی تصویر الحسن بغیر ہی کہ وہ کیسے ارتقا ہوتا ہے اس کا حسن ہی کی طرف اس کی تصویر ایک ریاضی کی شکل کے طور پر بیان کی جائے کہ ضعیف ضعیف جمع برابر ہے حسن ہی دو ضعیف جمع ہو گئے تو وہ حسن ہی بن جائے گا لیکن ان دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط یہ کہ طریق ایک ایک اس ضعیف حدیث کے کی صنعت جو ہے وہ اس کے علاوہ ایک دوسرے انداز میں بھی پائی جائے دوسرے طرف سے بھی پائی جائے اور دوسری شرط یہ کہ راویوں کے اندر جو سبب ذوق ہے وہ کس سے راوی نہ ہو یا اس کا جھوٹ نہ ہو بلکہ سوئے حافظہ ہو یا انتقا کی صنعت ہو یا جہالت ہو ان اس بنیاد پر جو ذوق ہے ہم اس ذوق کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ اس کو بھی ہم حسن بغیری میں شامل کر دیں گے مرتبہ الحسن بغیر ہی ادنا مرتبہ من الحسن لذاتی اور ظاہری بات ہے کہ حسن بغیر ہی اس کا درجہ کم ہوگا حسن لذاتی ہی سے جس کے اندر خود بنیادی طور پر حسن ہے یا اس کے اندر قوت ہے تو وہ زیادہ ہوگی بنسبت حسن بغیر ہی کے وین ویم بنی اعلیٰ کا اور اس بنیاد پر ہم یہ بنا کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ انہو لو تعارض الحسن لذاتی ہی کہ اگر تعارض پیدا ہو گیا حسن لذاتی ہی کا مال حسن لغیر ہی کے کے ساتھ تو قدم الحسن لذاتی ہی تو ہم حسن لذاتی کو مقدم کر دیں گے دینہ مقدم کر دیا جائے گا حکم ہوا من المقبول الذي جو بھی یہ ان مقبول میں سے ہے خبر احاد کی جو مقبول اور غیر مقبول کی قسموں میں سے ہم نے پہلی قسم جو مقبول پڑھ رہے تھے مقبول میں سے ساری تفصیل ہم نے پڑھی سواتور اور پھر اس کے بعد جو مشہور عزیز غریب پھر ان میں سے تمام کی اقسام تو یہ ان مقبول احادیث میں سے ہے کہ الزی یقت جو بھی جس کے ذریعے سے ہم حجت پکڑ سکتے ہیں دلیل پکڑ سکتے ہیں احتجاج کیا جا سکتا ہے احتجاج سے مراد دوسرا احتجاج نہیں بلکہ دلیل پکڑی جا سکتی ہے اس حدیث کے ذریعے سے مثال ما رواہ ترمیزی وہ اس کی مثال وہ روایت ہے جس کو امام ترمیزی نے روایت کیا ہے اور پھر یہ حسن اور اس کو حسن قرار دی اور انہوں نے اس کو حسن قرار دیا ہے من طریقی کون سے طریق سے وہ آگے وہ روایت آ گئی وہ دوسری جو جو دوسرا طریقہ ہے جو دوسرا طریق ہے اس کے اس کی بنیاد پر انہوں نے اس کو حسن قرار دیا اور وہ کیا ہے شعبتا عن عاصم ابن عبید اللہ عن عبد اللہ ابن عامر عامر عامر ابن ربیعہ عن ابیہ ان امرأة من بنی فرس فزارت تزوجت على نعلیہ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بن علي قالت نعم قال فأجازه یہ دوسرا طریقہ ہے راویوں کی صنعت کا اچھا کہتے ہیں کہ من بنی فزارہ تھا بنی فزارہ قبیلے کی ایک عورت نے تزوجت نکاح کیا اعلیٰ نالینی دو جوتوں کے اوپر یعنی حق مہر میں دو جوتے اس نے طے کیے اور اس پر اس نے نکاح کر لیا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضیت بن نفس کی کیا تو اپنے نفس کی طرف سے راضی ہے یعنی تو کیا خود ذاتی طور پر اندر سے بنیادی طور پر تو راضی ہے وہ وہ بنا نہیں اس اس حال حال میں میں کہ حالیہ نہ بھی بنائیں واؤ کو اس کو آپ وہ بھی قرار دے دیں کہ اپنے نفس کے ساتھ راضی ہے اور دو جوتوں کی مالک بننے کے ساتھ یعنی دو جوتوں کی مالک ہو کر یعنی اس اس مقدار پر تو اپنی طرف سے حق مہر کی اس رقم کو اپنے لیے معتبر مانتے ہوئے تو خوش ہے مطلب راضی ہے قالت نام اس نے کہا جی ہاں تو قالف اجاز ہو تو آپ علیہ السلام نے پھر اس کی اجازت راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس نکاح کو جائز قرار دے دیا یقین اس وقت میں اس جوتوں کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہوگی جو کہ حق مہر کی عقل مقدار سے زیادہ ہو کہ اس بات کے اندر جو روایات موجود ہیں وہ حضرت عمر سے حضرت ابو حریرہ سے حضرت حضرت حضرت حضرت بن سعید سے ابی انس عائشہ رضی اللہ عنہ جابر ان تمام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین صحابہ کے نام سے اس باب کے اندر روایتیں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کے اندر وہ روف کہاں آیا وہ میرے خیال سے آگے کے راویوں میں کہیں آیا ہوگا کہیں کوئی راوی مجبور ہوگا یہ تو سارے صحابہ کرام ہو گئے لیکن اس کے بعد جو اوپر کے راوی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں کوئی شخص مجبور ہوگا یا کسی نے ان کے بارے میں سوئے حفظ کا گمان کیا ہوگا کہ ان کا حافظہ جو ہے وہ اتنا صحیح نہیں تھا کچھ بھی ہوگا جس کی وجہ سے روایت کو ضعیف قرار دیا ہوگا لیکن اس جیسی روایت اور اتنی زیادہ پائی گئی ہیں کہ اس روح کو اس نے ختم کر دیا اور اس کو بھی حسن حسن لذاتی ہی قرار دے دیا میں کہتا ہوں فعاصم ضعیف کہ جیو نے آگے خود بیان بھی کر دیا کہ عاصم جو ہے وہ سوئے حافظہ کی وجہ سے ضعیف ہیں لیکن امام نے وقت حسن ترمیزی حاضر حدیث لیکن امام ترمزی نے اس کو اس حدیث کو حسن قرار دے دیا اس حدیث کے پائے آ جانے کی وجہ سے من غیر وجہ دوسری سے بھی دوسرے طریقوں سے بھی حدیث موجود ہے لہٰذا ہم کہیں گے کہ نہیں یہاں پر حافظے کا امکان تو تھا کہ خراب ہوتا ان کا لیکن اس حدیث میں ان کا حافظہ جو ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی تبھی تو یہی حدیث دوسرے صحابہ سے بھی کثیر تعداد میں مروی ہے جی اب ہم آگے چلتے ہیں کوئی بات رہ گئی پوچھنے والی اس میں سمجھنا آئی ہو تو بتا دیجیے آسان ہے ویسے تو لیکن کوئی بھی سوال ہو تو ضرور کر لیجیے گا خبر الاحاد المقبول المختص المخصف بال وہ خبر جو کہ احاد یعنی خبر احاد جو کہ مقبول ہم جس کو ہم پڑھ رہے ہیں جو مقبول کی اقسام میں سے ہے لیکن وہ مقبول المحتف بالقرائن قرائن جو کہ گھری ہوئی ہو قرائن کے ساتھ آسان درستگی یا تنہید جسے ہم تنہید کے طور پر جو گفتگو ہے ہم اس کو پہلے بیان کر رہے ہیں رفیع ختامی اقسام المقبولی المقبولی المحتف بالقرائن کہتے ہیں کہ اب مقبول کی اقسام جو ہم نے اس ماقبل میں جتنی بیان کی اس کے اختتام پر اب حسو میں بحث کروں گا فی الخبر المقبول ایسی خبر مقبول کے بارے میں جو کہ مختص بالقرائن ہو والمراد بالمختص بال قرائی مراد اس سے الخبر وہ خبر ہے جو گھیر لے وقت عموری اور مقترن ہو جائیں اس کے ساتھ وہ امور جو کہ زائدہ ہیں اعلیٰ اس طور سے کہ یہ تطلب المقبول من الشروط کہ مقبول طلب کرے ان زائد امور کو بطور شرط کے یعنی مفہوم سمجھ لیجیے عبارت تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ ہم کریں گے اس کو صرف مفہوم سمجھ لیجیے کہ وہ کون سی اخبار مقبول ہیں اخبار احاد لیکن مقبول خود مقبول تقاضا کرتا ہے کہ یہ یہ صفات یا شرائط پائی جائیں تو اس کو ہم مقبول بنائیں گے اب یہ اور بات ہے کہ پھر اس مقبول کے درجات ہوں گے جو کہ ہم نے ماقبل میں پڑھ لی ہیں سارے اس کا اب خلاصہ بیان کر رہے ہیں اب آگے آنے والی شرائط جو وہ بیان کریں گے وہ سب ہم نے ماقبل میں پڑھ لی ہیں لیکن اس کو انہوں نے ترتیب بار بیان کر دیا ہے آگے بجائے اس کے کہ یوں یوں کہتے کہ یہ خبریں متبادل ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ خبریں احاد میں سے مشہور عزیز غریب آئے گی پھر اس میں سے وہ آئے گی جو کہ امام بخاری اور امام مسلم کی احادیث ہیں جو ہم نے ان کو باقاعدہ عنوانات کے ساتھ پڑھا اب وہ بغیر عنوان کے شرائط بیان کرتے جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ یہ شرطیں مقبول کو چاہیے ہوتی ہیں مقبول بننے کے لیے اب میں اس کا دوبارہ ترجمہ کر دیتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں وفی ختامی اقسام المقبول مقبول کی اقسام کے اختتام پر اب حرسو میں بحث کرنے لگا ہوں کہ خبر المقبول اس خبر مقبول کے بارے میں المقصف بالقرائن جو کہ مقصد ہے گلی ہوئی ہے اور قرائن کے ساتھ والمراد بالمقصف البل اور مراد محتف بالقرائن سے الخبر وہ خبر ہے الذي احاطہ جو گھیر رکھتی ہے وقترانہ اور مل جاتی ہے بھی اس کے ساتھ من الامور وہ امور الزائدہ جو کہ زائدہ ہوتے ہیں اعلیٰ ما اس طور سے کہ یہ بہل مقبول کہ مقبول طلب کرتی ہے ان زائد امور کو من شروع شروع کے اعتبار سے شرطیں بننے کے اعتبار سے کہ وہ قبول مقبول بننے کی کے لیے مقبول کو مقبول بننے کے لیے وہ شرائط مطلوب ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ مختلف ہوتی ہے اور ان شرائط نے اس اس کو شرائط نے اس خبر کو گھیر رکھا ہوتا ہے جس خبر کو وہ ہم مقبول بنا دیتے ہیں فهذه الامور الزائده التي تقترن بالخبر المقبول تزيد قوتا اور یہ تمام امور جو کہ زائدہ ہیں التي تقترن جو کہ ملے ہوئے ہوتے ہیں خبر مقبول کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں تزید یہ اس کا خبر آ رہی ہے بہاد الامور کی خبر یہ تجید ہے تجیدہ اس اس کو مزید کر دیتے ہیں قوت کے یعنی اس خبر اس خبر مقبول کی قوت میں اضافہ کر دیتے ہیں یہ جو زائد امور ہوتے ہیں فتجعل له ميزة على غيره من الأخبار المقبولة التي آه، من الأخبار المقبولة الأخرى الخالية من من تلك الأمور من تلك الأمور الزائدة وترجحه عليها فتجعل له ميزة اور بنا دیتے ہیں اس खबर واحد کو ميزة آه، تمييز کرنے والی على غيره اپنے غير پر مميز بن جاتی ہے وہ جدا ہو جاتی ہے منفرد ہو جاتی ہے ایسی خبر جس کے ساتھ زائد امور لگے ہوتے ہیں حالانکہ اپنے غیر پرمینل اخبار ان اخبار مقبولہ الخرا جو کی دوسری ہیں الخالی جو خالی ہیں ان تمام زائد امور سے علیہ اور یہ خبر جو ہے وہ راجے ہو جاتی ہے ان اخبار ان اخبار پر جو کہ خالی ہوتی ہیں ان امور سے تو یوں لیں آسان طریقے میں کہ جو امور زائدہ کسی خبر کے ساتھ لگ جاتے ہیں وہ امور زائدہ اس خبر کو منفرد کر دیتے ہیں اور دوسری اخبار سے اس کو راجح بنا دیتے ہیں بس یہ اس کا آسان ترجمہ انواع اس کی اقسام کون کون سی ہیں الخبر المقبول المخت بالقرائن انواع اس کی انواع ہیں اچھروہا مشہور مشہور وہ یہ ہیں ما اخرجہ شیخان کی صحیح مما لم یبلغ فقد احتفت حجتوری قرائن بھی وہ تمام روایات اخرجہ شیخان جس کو شیخان نے تقریب کیا ہے اپنی صحیحین میں مما ان روایات میں سے جو کہ حد تباتر کو نہیں پہنچی ہیں جو حد تباتر کو بھی نہیں پہنچی ہیں لیکن صحیحین وہ موجود ہیں اچھا وہ مشہور ہے خواب و عزیز ہیں خواب و غریب ہیں لیکن صحیحین کے اندر جن کو شیخین نے درج کر دیا ہے احتفت بھی قرائن اب ان اخبار کے اندر کون سے قرائن ہیں جو اس کے ساتھ محتف ہیں اچھا قرائن منہا اس کے ساتھ جو محتف قرائن ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک جلالت حما کی حاضر شان کہ دونوں کی امام مسلم اور امام بخاری کی عظمت اور بزرگی اپنے فن کے اندر حاضر شام یعنی اس حدیث کے اندر جو ان ان کی کی شان ہے جو بزرگی ہے جو ان کی محنت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ حدیث جو صحیحین کے اندر پائی جائے گی بھلے سے وہ متواتر نہ ہو لیکن مشہور عزیز اور غریب میں سے کوئی بھی قسم پائی جائے صرف اس کے ساتھ یہ بات لگ جائے کہ یہ بخاری اور مسلم میں پائی جاتی ہے یہ ایک بہت بڑا کرینہ بن گیا اس خبر کے مقبول ہونے کے لیے المختص بالقرائن قرائن یہ وہ کرینہ ہے اس کے ساتھ جو اس کو مقبول کی اقسام میں بلند کر رہا ہے اچھا جی دوسری چیز فی تمیز صحیح تفیقی اعلیٰ کہ یہ جو دونوں حضرات ہیں یہ مقدم ہیں صحیح حدیث کی تمیز کرنے میں غیر صحیح پر تمام محدثین سے اس فن کے آئمہ میں سے امام بخاری اور امام مسلم کا مقام جو ہے وہ بہت بلند ہے صحیح حدیث کی جانچ پرکھ میں تو اس لیے ان کی بزرگی بھی اور ان کی اس مہارت بھی تقوا بھی اور اپنی فن میں مہارت بھی نمبر تین تلقی علما کتابی ہما بالقبولی علماء کا ان دونوں کی کتابوں کو قبول کر لینا عوام میں تو خیر ہوں گی جب علماء قبول کر لیں گے تو پھر عوام کے اندر تو خود بخود آ جائیں گی تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے کسی حدیث کے مقصد بالقرائن ہونے کا مقبول مختلف القرائن ہونے کا بحاظ طلب تھی اور یہ شہرت یا یہ قبول جو ہے وحدہ اکیلا اقوا یہ زیادہ قوی ہے حفاظت العلمی کس سے زیادہ قوی ہے علم کا فائدہ حاصل ہونے میں سے من مجزدی کثرت ترک محض کثرت ترک کے پائے جانے سے القاصرت یعنی تباتر جو کہ سے محروم یعنی وہ تمام احادیث جو کہ تباتر سے محروم ہیں لیکن تعدد طرق ہے اس کے اندر مشہور ہیں عزیز ہے لیکن یہ جو تلقی بالقبول کا جو عنصر بخاری اور مسلم کی احادیث کے اندر پایا جاتا ہے وہ اکیلا زیادہ قوی بن جاتا ہے اس علم سے جو کہ علم حاصل ہو رہا ہو ان احادیث سے جو کثرت سرخ سے خالی ہیں خالی نہیں جو جن کے پاس کثرت سرخ محض کثرت کسرت ہے صرف کثرت سرخ ہے یہ بات سمجھ گئی آپ لوگوں نے میں دوبارہ اس کو کہنے لگا ہوں اب اس کو مثال میں دیتا ہوں امام بخاری نے ایک حدیث لی ہے لیکن وہ حدیث آ... آ... غریب ہے صرف غریب ہے اس کی ایک ہی سند ہے اس کے مقابلے میں دوسرے کسی آئمہ میں سے وہ حدیث مشہور ہے اس کی آ... متواتر نہیں ہے لیکن وہ مشہور ہے اس کی دو تین سندیں موجود ہیں لیکن امام بخاری کی حدیث جو کہ غریب ہوگی وہ زیادہ قوی ہوگی دوسرے کسی بھی امام سے جس نے حدیث لی ہوگی اور وہ باقی اعتبار دونوں کے برابر ہوں گے حدیث کے باقی تمام صفات برابر ہوں گی صرف یہ فرق ہوگا کہ دوسری جو حدیث کسی آئمہ میں سے لی ہے آئمہ حدیث نے وہ مشہور ہے اور یا وہ عزیز ہے تو تب بھی امام بخاری کی غریب حدیث جو ہے وہ زیادہ معتبر مان لی جائے گی کیونکہ اس کی نسبت امام بخاری کی طرف اور امام مسلم کی طرف ہو رہی ہے تو یہی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ طلب العلماء کتابیں ہیما بالقبولی کہ یہ حاضر جو ہے یہ وحدہ اقوا یہ اکیلا یہ زیادہ قوی ہے حفاظت اس علم کے فائدے سے من مجرد کثرت جو حاصل ہوتا ہے من مجرد کثرت ترک صرف کثرت ترک کے پائے جانے کی وجہ سے وہ کثرت جو قاصر و تباتر سے متباثر نہ ہو لیکن اس کے علاوہ جو بھی تعدد فروخت ہوگا وہ اس سے زیادہ اقوا ہے المشہور اذا كانت الهتلق متباينه سالمه كلها من ذوات الرباط بالغير اور وہ تمام مشہور روایت اذا كانت الهتلق جب ان کے پاس طرق ہو جائیں گے متباينه مختلف سالمه جو کہ سالم ہوں محفوظ ہوں کلها سارے کے سارے من ذوات الرباط والعلل راویوں کے کسی بھی ذوق اور علت کے پائے جانے کی وجہ سے تو یہ بھی المختص بالقرائن کی قسم ہوگی جی وقت ہو گیا ہے میرے خیال سے آپ لوگوں کے اگلے اخبار شروع ہیں تو میں بس یہیں پر ہی ختم کر رہا ہوں کیونکہ پھر آگے کوئی بھی بات ہوگی اور اس میں ہے تو کچھ بھی نہیں لیکن یہ کہ وقت پھر زیادہ نکل جائے گا آپ دوسری طرف سے تیاری کیجیے ان شاء اللہ کل ہم پڑھ سکتے ہیں آٹھ بجے اگر آپ لوگ سارے آ سکیں تو کل ان شاء اللہ آٹھ بجے ہم اپنا یہاں سے دوبارہ شروع کریں گے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ